الخلائق كلهم ولكن على هجر سطالا نصبر تعال حبيبي أنت روحي وراحتي آنست ذنبي کد بفضلك إنا قد عصمنا من العدا وإن جمالك قاتلي فأت وانظروا وجدناك رحمانا فما الهم بعده رأيناك يا حبي بعين تنور ووالله ووالله ووالله إني صادق لست كاذبا فلا تهلكوا مستعجلين وفكروا ولو كنت كذابا شقيا لغرني عداوتك من كذبوني وكفروا أطوف لمرضات الحبيب كهائم وأسعى وإني مستهام ومغبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المسلمون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله معكم معتز القزق ورحبوا بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج يبث كل يوم سبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف مساء بتوقيت تورنتو كما أذكر أعزائي أنه يمكنكم الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى الموقع موقع الراديو www.voiceofislam.ca بالدخول إلى الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعده وكذلك يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa@voiceofislam.ca كما يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقم 1-8-55-410-6522 أعيد الرقم 1-8-55-410-6522 أو على الرقم 416 أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعيد الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان كما يمكن استقبال أسئلتكم بالتواصل على رقم الواتساب ستة أربعة سبعة ستة أربعة اثنان تسعة واحد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 على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون لقد طبعا معنى فقد لبثت لبث بالمكان يلبث لبثا ولبثا أي مكث وأقام فيه ومعروف أن قد إذا دخلت على الماضي سيرته ماضيا قريبا فيكون المعنى في هذه الآية أنني قد أقمت بينكم باستمرار إلى ما قبل نبوتي ولم أغب عنكم في هذه الفترة إذا كما قلنا قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يقدم حقيقة معيارا رائعا لمعرفة صدق أي مدع بالنبوة بل إنه يمكننا من معرفة أي إنسان يمكننا هذا الشرط أو هذا المعيار من معرفة أي إنسان على حقيقته شريطة طبعا أن يطبق هذا المعيار على نحو صحيح وألا يطبق على نحو خاطئ الله سبحانه وتعالى قد نبه رسوله هنا إلى أن يعرض على الكفار صورة حياته التي عاشها بينهم وهذا قبل دعواه النبوة أو نزول القرآن كشهادة على صدقه فماذا قال لهم؟ قال لهم لقد عشت تلك الفترة بينكم مثالا فريدا للطهر والصدق وليس بين حياتي السابقة وبين دعواي أي فاصل زمني غبت فيه عن أنظاركم يعني أنا تحت أعينكم طول, طول هذه الفترة طوال هذه الفترة فلم أغب فترة لتظنوا مثلا أنني خلال فترة غيابي عنكم أنني قد فسدت وفي نفس الوقت أنتم دائما تسلمون وقد سلمتم واعترفتم بأنني عشت طوال عمري بينكم كإنسان صادق بار حتى سميتموني الصادق الأمين إذن فكان لابد أن أنال نعمة وفضل كجزاء على صالح أعمالي بدلا من أن أصير فجأة مفتريا ماكرا إذ كيف يمكن لمن كان بالأمس أصدق إنسان بين القوم أن يصبح في ليلة وضحاها أكذب مخلوق على وجه الأرض لأنه لا أحد يكون أكذب ممن افترى على الله كذبا كيف يمكن لمن لا يكذب على الناس أن يتجاسر على الافتراء على الله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم قد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قومه أمام شعبه والواقع أن الفطرة الإنسانية لا يمكن أن يحدث فيها على العموم أي تغيير مفاجئ تغيير مفاجئ سواء إلى الخير أو إلى الشر إنما هذا معروف أنه يحدث بشكل تدريجي وعلى فترات طويلة فكلمات الآية تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب عن قومه في أي فترة قبل دعواه بل كانت حياته كلها كتابا مفتوحا أمامهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب هنا أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول إنكم تعزون إلى رسول أشنع نوع من الكذب وهو الافتراء على الله ولكنكم لا تشيرون إلى أي فترة من حياته كان قد تعود فيها على الكذب بل على النقيد من ذلك تعترفون أنه عاش قبل دعواه بين ظهرانيكم دون أن يغيب عنكم وكنتم تسمونه صدوقا امينا طوال تلك الفتره فكيف تسيغ لكم احلامكم ان تقولوا عما اتاكم به من تعاليم انه نتاج افتراءاته واختراعه هنا امر مهم عندما قال الله سبحانه وتعالى من قبل في الايه الكريمه قد بين لنا وصرح لنا هنا أنه لا قيمة لما يثار ضده من اعتراضات بعد دعوى النبوة. لأنه معروف أعزائي أن مخالفة الرأي إذا أصبح هناك مخالفة لرأي معين لرأي بين الناس سيؤدي هذا دوما إلى الخلاف الرأي يؤدي إلى عداوة واعتراضات فما بينه الامبراطور هرقل الرومي بين هذه الحقيقة فعندما أمر أبا سفيان أن يدلي بشهادته على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف كان هذا عندكم قبل دعاء النبوة هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول إذا هذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم قبل دعواه النبوة قد شهدتم بألسنتكم وبتصرفاتكم معه أنه ذو خلق عظيم ولا يكذب على الناس فكيف الآن تدعون أنه سيكذب بحق الله سبحانه وتعالى بادعائه الوحي الله سبحانه وتعالى قد بين في هذه الآية أيضا بقوله أفلا تعقلون أن كل ذي عقل سليم لن يقبل الزعم أن الإنسان يمكن أن يتخلى فجأة عما تطبع عليه منذ زمان ليس فجأة هذا التغير ما دام هو صادقا خلال سنوات طويلة بينكم هكذا فجأة يصبح كاذبا ما دام هو أخلاقه عالية وفاضلة هكذا فجأة يكون هناك يحصل تغير هذا غير معقول هذه للذين يعقلون أيضا هذا مثبت في علم النفس أنه من المحال أن يحدث تغيير مفاجئ غير عادي في شخص إلا لأسباب مثلا أن يتعرض لحادث إصابة في المخ فتتعطل ذاكرته نتيجة هذا الحادث فتفسد أخلاقه أو تصلح والثاني أن يتغير الإنسان كلية بشكل مفاجئ بتأثير انقلاب روحاني عظيم كأن يصاب بصدمة شديدة في حياته تدفعه إلى اليأس والقنوط فيميل إلى الشر كلية أو أن تنكشف عليه حقيقة من الحقائق السامية الروحانية فيرغب في الخير كلية أما بدون هذين السببين لا يمكن أن يتغير الإنسان تغيرا مفاجئا غير عادي إنما يكون التغير بشكل تدريجي بصورة عادية لكن ما يثبت من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض قبل دعواه لأي حادث من هذا القبيل قط لا من الناحية البدنية ولا من الناحية الروحانية فمعروف أنه قبل ادعائه النبوة بفترة طويلة كان متعود على العبادة منفردا منقطعا عن الدنيا صلى الله عليه وسلم وما كان قانطا من قبل أهله أو وطنه كان مواسيا لهم حريصا عليهم جاهدا في سبيل فلاحهم ورقيهم اذا من المستحيل ان يقال ان هذا الذي كان بالامس نموذجا مثاليا للطهر والصدق قد اصبح اليوم اكذب شخص على وجه الارض هذا غير معقول هذا لا يمكن ان يعقل كذلك ايضا لقد استدل حضرة المسيح الموعود حضرت مرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام بهذه الآية الذي هو الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على صدق دعواه ولكن من المؤسف أن يلجأ المعارضون إلى نفس المعاذير الركيكة الواهية التي قدمها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ليت هؤلاء القوم ليت هؤلاء الناس فكروا أن هذا الرجل الذي كان قبل دعواه أكبر ناصرا للإسلام ورمزا للصلاح والصدق لقد ذكرت في الحلقات الماضية السابقة من كلام شهادات من كلام مشائخ وعلماء عصره في ذلك الزمان قلت أن الشيخ محمد حسين البطالوي قد شهد على ورائه وقد شهد أنه عاملا بالشريعة المحمدية وأنه صادق وأنه مثابر في خدمة الإسلام وأنه مجاهد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة الإسلام بقلمه وبلسانه وبماله وبكل ما يملك وإنه قل نظيره وأيضا قد قال أنه جاء في وقت الضرورة وكان يتلقى الإلهام كان يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تكون فيها نفثات الشيطان وقال انه لا توجد بشاره واحده من من التي تلقاها من بين بشارات الوحي لا يمكن ان تكون بشاره واحده تلقاها من الشيطان او ثبت كذبها الى ذاك اليوم الذي قد اقر بهذا الكلام محمد حسين البطالوي وايضا قال بانه قد حفظ شرف المسلمين وتحدى اعداء الاسلام بقوه ومن يريد أن يرى المعجزات البينة لمحمد صلى الله عليه وسلم فليأتي إلى هذا الرجل إذن وغيره من الذين قالوا قلت الصوفي أحمد جان قال أنه شخصيته عظيمة جواد وهذا دليل على صدقه على وهو, وهو دليل على صدق الإسلام أيضا إذا هذه ماذا بعد هذه الشهادات التي سجلت في التاريخ لا يمكن أن تكون إلا هذه شهادات صادقة قبل ادعائه النبوة كما قلت قد قدم الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة هذه الآية العظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ليت هؤلاء القوم فكروا أن هذا الرجل الذي كان قبل دعواه أكبر ناصر للإسلام كما هم بألسنتهم قد اعترفوا بذلك وأنه رمزا للصلاح والصدق هذه الشهادة كانت من الذين قد أصبحوا من ألد أعدائه ليتهم فكروا كيف يمكنه أن يفسد فجأة ويبدأ بالافتراء على الله كذبا نرجو من كان هناك اتصال من السيد محمد نرجو أن يعاود اتصاله إن أمكنه بسبب كان هناك مشكلة بالاتصالات أكمل إذا سمحت له فرصة فنرجو أن يعيد اتصاله أعود للموضوع كما قلت بعد ذلك في في عام 1889 قد أسس حضرة ميرزا غلام أحمد الجماعة الإسلامية الأحمدية وفي عام 1900 1890 ألف حضرته أيضا إضافة لما بدأ به من البراهين الأحمدية قد ألف ثلاثة كتب أيضا فيها دفاع عن الإسلام منها فتح إسلام توضيح مرام وإزالة الأوهام وقد نشر هذه الكتب في النصف الأول من عام 1891 ميلادي وأعلن فيها تحت التوجيه الإلهي بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه المسيح الموعود والإمام المهدي الذي تنبأ بمجيئه في الأيام الأخيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث عن نزول المسيح في آخر الزمان ولكن هذا الإعلان قد أثار معارضة عنيفة يعني وتجمع العلماء المسلمون بقيادة المولوي محمد حسين البطالوي الذي كان معجبا أشد الإعجاب به ومؤيدا متحمسا له كما ذكرنا واتهموه بشبه إجماع بأنه كافر وأنه خارج عن الدين قذفوه بالشتائم الرذيلة أعلنوا أنه مرتد كما أعلن بعضهم أن قتله ثواب في قتله ثوابا عظيما وأن من يفعل ذلك يدخل الجنة مباشرة طبعا قد واجههم حضرة المسيح الموعود عليه السلام بهذا الدليل وقال لهم كيف ذلك أنتم الذين عشت بينكم لا تستطيعون أن تثبتوا كذب علي فقال مثلا في تذكرة الشهادتين لافتا إلى طهارته في حياته قال إنكم للناس قال إنكم لا تستطيعون أن تشيروا إلي أي ذنب أو احتيال أو كذب أو خداع في حياتي السابقة حتى يمكنكم أن تقولوا إن الذي استسلم إلى الكذب والاحتيال من قبل قد أضاف إلى كذبه السابق خدعة أخرى ليس معقول قال لهم عليه السلام من منكم يستطيع أن ينتقد أي شيء في حياته السابقة إنه لمن فضل الله أنه منذ البداية قد جعل حياتي على منهاج التقوى وإن في هذا لآية لقوم يتفكرون وبالفعل لم يتهمه أحد أبدا طوال حياته بالتفوه بأي كذب ولا يمكن التصور اذا ان هذا الانسان الذي كان قد وعد من قبل انه صادق كامل في كل نواحي حياته يمكن ان يكون قد اقترف هذا الذنب وكذب هذا الكذب الشنيع بان الله تكلم معه والله تعالى لم يف... لم ي... لم يكلمه فعلا لا يمكن لم يجرؤ كما كما سأعطي مثال من حياته كشاهد تاريخي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ساقها القرآن جاء في حديث في الترمذي عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به يتضح من هذا أنه حتى بعد إعلانه صلى الله عليه وسلم دعوة لم يجرؤ معارضوه على أن يطعنوا في سيرته قبل الدعوة وإنما كانوا في بداية الدعوة يرتدعون عن نسبته إلى الكذب إذا أعزائي المستمعين قد انتهى وقتنا وقت البرنامج لهذا اليوم شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة في السبت القادم شكرا لحسن استماعكم كان معكم معتز القزق من برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام السلام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 پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطالخد طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامعین کرام ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ پروگرام کے اختتام تک آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کریں اور پھر پروگرام کے آخر کے کچھ لمحات میں اگر آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے کسی دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعین اکرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دوران ایک منٹ یا اس سے مختصر رہے تو یہ بہت بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے دو سوالات کے درمیان میں کم از کم دس منٹ کا وقفہ ضروری ہے اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہیں پہلے ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبد الرابط صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام میں کچھ ہی دیر بعد ہمیں محترم غلام مصباح بلوچ صاحب بھی جوائن کریں گے لیکن ہم پروگرام کا آغاز عبد الرابی صاحب سے کرتے ہیں آپ عام طور پہ کتب حضرت مسیح محدود علیہ السلات وسلام کے سلسلے میں پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں آج پوچھتے ہیں کہ آج آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے جی عابد صاحب جی السلام علیکم اللہ السلام جزاک اللہ ہمارا یہ پروگرام جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کتب حضرت مسیح ماحود علیہ السلۃ والسلام کے تعارف پہ ہوتا ہے جی اور سامعین سے یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے جو ہم جس کا تعارف پیش کریں گے اس کے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو جو آپ نے سن رکھا ہے یا آپ نے پڑھ رکھا ہے تو آپ وہ سوال ہمارے پیش کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب دیں <clears throat> پچھلے چند پروگرام ہوئے ہم براہین احمدیہ حصہ پنجم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور چونکہ یہ کتاب بڑی ہے اور اس کے مقصد بھی بڑے ہیں آج کے پروگرام میں ہم براہین احمدیہ حصہ پنجم کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ حضور نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں کیا نئی توجیحات فرمائی ہیں اور اپنی جو دعویٰ ہے اس میں مزید آگے کیا بیان فرماتے ہیں ہمارے نئے سامعین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ براہین احمدیہ حصہ پنجم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ اس سے پہلے چار حصے شائع ہو چکے ہیں جی اور پہلے چار حصے بالترتیب ان اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی اور اٹھارہ سو چوراسی میں ان سالوں میں پرنٹ ہو گئے اور منظر عام پہ آ گئے جی ان کتب سے پہلے براہین احمدیہ سے پہلے ہم جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں جو اس زمانے میں تھی تو بڑی قابل رحم حالت تھی عیسائیت اور ہندو یہ دونوں اسلام پر بڑے کاری ضربیں لگا رہے تھے اور حوالوں میں یہ آتا ہے تحریرات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کو اپنا رہے تھے سیاسی اقدار تو مسلمانوں کا ختم ہو ہی چکا تھا اب مذہبی اعتبار سے بھی جو عیسائی مشنریز تھے ان کے قدم ہندوستان میں مضبوط ہونے لگے اور وہ باقاعدہ للکارا کرتے تھے کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو ہمارا مقابلہ کر سکے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اسلام کا بول بالا کیا اور براہین احمدیہ لکھ کر اس کے اندر یہ تمام ادیان کو یہ چیلنج دیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا جواب تم لکھ نہیں سکتے اور اس کتاب پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ والسلام نے یہ یہ چیلنج بھی دیا کہ اگر تم اپنے مذہب سے اپنے مذہب کی خوبیاں اپنی مذہبی کتابوں سے لے آؤ تو ہم تمہیں دس ہزار روپیہ تک انعام دینے کے حقدار ٹھہریں گے اور اس زمانے میں دس ہزار روپیہ ایک بہت بڑی ایک کثیر رقم تھی حضرت مسیح صاحب اسلام نے اعلان کیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں اور اسلام کا زندہ ایک کا خدا ایک زندہ خدا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اسلام کے خلاف حملے کرو اور اور اور یہ ثابت کر جاؤ کہ اسلام نوز باللہ ایک ایسا مذہب ہے جو ایک بڑا ڈراؤنا سا مذہب ہے اور قابل پیروی نہیں ہے حضرت مسیم علیہ اسلام نے اعلان کیا کہ یہ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میری پوری کتاب کا جواب لکھ سکو جتنے چیلنجز میں نے اس کتاب میں دیے ہیں اتنے تم اپنی کتاب سے نکال سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام نے کہا کہ اچھا مجھے پتا ہے کہ تم اپنی کتابوں سے صداقت نہیں نکال سکتے ایسا کرو کہ ایک بٹا تین ہی نکال لاؤ پھر بھی تمہیں دس ہزار مل جائے گا پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ اتنا بھی تمہیں نہیں ملے گا بس ایک بٹا چار کر لو ایک بٹا چار سے ہٹا کے پھر ایک بٹا پانچ کر دیا کہ اپنی مذہبی کتابوں سے نکال کے لاؤ یہ باتیں اور اپنا انعام لے جاؤ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ صاحب اسلام کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا اور اپنی شکست کو انہوں نے تسلیم کیا نہ صرف غیر مذاہب نے اس شکست کو تسلیم کیا مسلمان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت مسیح علیہ صاحب اسلام ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی جن کا ذکر آتا ہے اور تکویر کے فتووں میں آگے آگے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جس طرح اسلام کی خدمت کی ہے پچھلے چودہ سو سال میں کوئی نہ کر سکا تو یہ ایک مقام تھا اس کتاب کا چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریباً تیئیس سال کے بعد انیس سو پانچ میں اب میں پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی اور اٹھارہ سو چوراسی یہ وہ سال ہیں جس میں پہلی چار جو جو جو حصے تھے وہ شائع ہوئے جی اور انیس سو پانچ وہ سال ہے جس میں حضور نے یہ کتاب جو ہم جس پہ جس کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ لکھنی شروع کی اور اس میں یہ باتیں بیان کیں کہ دیکھو تیئیس سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو الہام کیے تھے جو میں نے پیش گوئیاں کی تھیں خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہو کے وہ لفظاً لفظاً پوری ہوئی ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس میں حضور نے اپنی جو جو سابقہ کتابیں ہیں جو چار حصے ہیں ان کو دلیل بنا کر ان کو لے کے آگے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے جو جو خدا تعالیٰ کی کی طرف سے تائید یافتہ ہو کر جو باتیں لکھی تھیں وہ نے ہی پوری ہوئی ہیں اور یہ حضرت مسیح علیہ صاحب اسلام کی صداقت کا ایک ایسا ثبوت ہے جو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اپنے گزشتہ تین پچھلے پروگراموں میں ہم اس کتاب کے مختلف حصوں پہ باتیں کر باتیں کر چکے ہیں اب ہم اس کتاب کے بالکل آخر میں داخل ہو چکے ہیں تو غالباً اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہوگا جس میں ہم اس کے جو بالکل آخر کے جو صفحات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے حضرت مسیح محدود صاحب اسلام یہ میں آغاز کر رہا ہوں دو سو ترانوے سے آگے جی اس سے پہلے حضرت مسیح محدود صاحب اسلام نے جو جو اپنے پوائنٹس دیے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں جو جو باتیں بیان کی ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے جو عقائد بیان کیے جو علمی نقطے بیان کیے وہ ساروں کا ہم نے چیدہ چیدہ اس کا ذکر کیا الاسلام پہ یہ کتاب موجود ہے جلد نمبر اکیس میں روحانی خزائن کی یہ کتاب موجود ہے جو ہمارے دوست اس کو پڑھنا چاہیں وہ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام دو سو بانوے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری مخالفت کر کے کیا لے لیا اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے حضور فرماتے ہیں کہ پچیس برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت گزر گئی جب میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اگرچہ اس دعویٰ پر ایک دنیا کو مخالفت کا جوش رہا مگر اے مولوی صاحب آپ نے تو میری ایزام میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھا نہ رکھا اور آپ نے صرف پبلک کو بلکہ ہمیشہ گورنمنٹ انگریزی کو بھی دھوکہ دیتے رہے کہ یہ شخص مفتری اور گورنمنٹ کا بدخواہ ہے یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور خون جیسے سنگین مقدمے میرے پہ کیے اور آپ ایسے مقدمات کے ثابت کرانے کے لیے خود گواہ بن کر کچہری میں حاضر ہوئے تو نہ صرف حضرت مسیح مود علیہ صلاح واللام پہ اعتراض ہوئے بلکہ حضرت مسیح مود علیہ صلاح واللام پہ مقدمے بھی بنائے گئے اور ان کے گواہوں کے طور پر یہ بڑے بڑے مولوی جو اس زمانے میں اپنا ادھر نام رکھتے تھے جو حضرت مسیحم علیہ السّاۃ اسلام کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کا پانی بھرتے تھے اور ان کے اس کے بعد دعویٰ کے بعد وہ مخالف ہو گئے یہ باتیں ان کی آن ریکارڈ موجود ہیں اور حضرت مسیح صاحب وسلام کے خلاف جب مقدمے انہوں نے شروع کیے ہیں تو ان کے خلاف یہ گواہ بھی بن کے آتے رہے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں اور میرے پر کفر کے فتوے لکھائے اور مجھ سے لوگوں کو بیزار کرنا چاہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ میرے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور آپ کی مخالفانہ کوششوں کے بعد کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو میرے تباہ کرنے کے لیے آپ کی کوششوں کی ضرورت نہ تھی میں خود اپنے افطرا و شامت اعمال سے تباہ ہو جاتا یہ بات عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ ایک مفتری کو ایک ایسی لمبی مہلت دی جائے کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسط سے بھی زیادہ ہو تو یہ وہ بات ہے جو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے لکھی حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں صادق نہ ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک موقع میں خدا تعالیٰ کاذب کی ہی حمایت کرتا رہا اور جو صادق کہلاتے تھے ہر ایک میدان میں ان کا منہ کالا ہوتا رہا جی ہر ایک میدان میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی فتح ہوئی ہے پیشگوئیوں کے حوالے سے دیکھ لیں حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام پہ پہ حملے کیے گئے ان کی ذات پہ حملے کیے گئے اعتراضات کی بوچھاڑ کی گئی کفر کے فتوے لگائے گئے قتل کے اقدامات کیے گئے ان کی کوششیں کی گئیں مختلف مقدمے بنائے ہر ایک جو مقام تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح ماول سات اسلام کو فتح دی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ ان فتوحات کا ملنا یہ ثابت کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں یہ باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ میں سچا نبی ہوں پھر آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حضور نے ذکر کیا بڑے بڑے واشگاف الفاظ میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو تمہارے اقدام کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی مار دیتا لیکن ایک سلسلہ وار ترقیاں دینا سلسلہ وار ترقیاں اور اس میں روک ہی نہ آنا اور ہر دن ہر رات جماعت احمدیہ کا ترقی کی طرف چڑھنا یہ ثابت کرتا ہے اس ان چیلنجز کے باب کہ حضرت مسیح علیہ صاحۃ اسلام کے ساتھ ان کا خدا تھا حضور فرماتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا جو میرے رفیق ہوں گے نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو محف کر سکے میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وہی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے بس آگے حضور نے ایک چیلنج دیا حضور فرماتے ہیں ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلہ کے نابود کرنے کے لیے کوششیں کرے اور ناخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا پہلے اس سے ابو جہل ابو لہب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لیے کیا کیا زور لگائے تھے مگر اب وہ کہاں ہیں وہ فراؤن جو موسا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اب اس کا کچھ پتہ نہیں بس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے بدقسمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے جی بہت بہت شکریہ عبد الرابی صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامع کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں عبد النور عابد صاحب نے تعارف کتب حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں براہین احمدیہ حصہ پنجم کا تعارف پیش کیا ہے آپ کی اس تعارف کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین اکرام اسی دوران ہمیں اسٹوڈیوز میں جناب غلام مصباح بلوچ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام جس طرح آپ کو معلوم ہے غلام مصباح بلوچ صاحب جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں جی عبد النور رابط صاحب اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں <clears throat> جی اگر ابھی سوال نہیں ہے تو میں <clears throat> اس سے آگے کے جو مضامین ہیں اس کو آگے لے کر چلتا ہوں جی حضور آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے جی اور نبی کی مخالفت ہونا یہی اس کے سچے ہونے کی کا ثبوت بھی ہوتا ہے حضور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے دعویٰ کیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل دیے ثبوت دیے براہین دیے بس تمہیں کم از کم یہ تو کر لینا چاہیے تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تحقیق تو کر لیتے کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں ایسے ہی اندھوں کی طرح تقلید میں آ کر جو مولویوں کی تقلید ہے اندھی تقلید اس کے پیچھے پڑ کر آپ لوگ میرا میرا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ اپنی آکبت خراب کرتے ہیں بس حضرت مسیح محمد صاحب اسلام نے ایک بڑی نیک صلاح دی ہے ان کو کہ آپ جتنی مرضی مخالفت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم میرے بارے میں تحقیقات تو کر لیں آج یہی بات ہم اس ریڈیو پروگرام کے ذریعے بھی بار بار یہی کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد تبادلہ خیال ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کریں تو تحقیق کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے آپ تحقیق کریں کتابوں کو پڑھیں ان سے ان سے فائدہ اٹھائیں کوئی بات نہیں سمجھ لگتی تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک جواب آپ کے سامنے پیش کریں جس سے آپ کی تسلی ہو بس حضور فرماتے ہیں کہ میری نسبت تحقیقات تو کر لیں کہ کیا میں سچا بھی ہوں یا نہیں ہوں ایسے ہی میری مخالفت پہ اترانا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی کار ثواب ہو پھر حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس میرے خلاف صرف چند احادیث ہیں اور وہ بھی ایسی ہیں جو موزوں ہیں یا ضعیف ہیں اور اس کی وجہ حضور کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میرے ساتھ ہے قرآن کریم و بانگ یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام سچے ہیں اور یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے بس حضرت مسیح ماؤد السلاۃ والسلام کا آنا بین ہی قرآن کریم کے مطابق بین ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا تو جہاں پہ حضور نے پہلے فرمایا تحقیقات کر لیں وہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پھر آگے چل کر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مختلف علوم عطا ہوئے ہیں اور حضور نے اعلان کیا کہ ان علوم میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ایک عظیم چیلنج تھا جو ہم اس وقت سے آج تک دیتے آئے ہیں کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جن باتوں کا لکھا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اس میں کون ہے جو حضور کا چیلنج کر کا جواب دے سکے حضور نے علمی کتابیں لکھیں عربی میں کتابیں لکھیں اردو میں کتابیں لکھیں سلسلہ وار کتابیں لکھیں مضامین لکھے رسائل لکھے اشتہارات لکھے ملفوظات میں باتیں بیان کیں مکتوبات لکھے تو ایک تہل کا تھا جو حضرت مسیح صاحب اسلام کے زمانے میں ہمیں ایک ہوتا ہوا نظر آتا ہے بس حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم قرآن دیا گیا ہے بس کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے قرآن کریم کے معارف میرے پہ کھولے گئے ہیں ان کی باریکیاں میرے پہ کھولی گئی ہیں ان کے معارف مجھے دیے گئے ہیں کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے پھر حضور فرماتے ہیں قبولیت دعا کا نشان مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے پھر اللہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نشان جو مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے مجھ پہ غیب کی باتیں کھولتا ہے ایک جگہ پہ حضرت مسیحم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی نہ دی گئی دشمنوں کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ ان پہ سوچتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے بعض اوقات لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میرے خدا نے میرے مولا نے مجھے تسلی نہ دی ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور انجام کار وہی ہوا حضرت مسیح مود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل رہی ایک بڑا پیارا حضور نے نکتہ یہاں پہ بیان فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی واپسی کے بارے میں قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل جی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں ان کی جو رسالت تھی ان کی نبوت تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی خود بائبل کا یہ اعتراف موجود ہے بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف جو گمشدہ بھیڑیں تھیں جو بارہ ٹرائب تھے ان کے ان کو ڈھونڈنا تھا اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ اپنے انہوں نے جو آخر میں ہجرت سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں بائبل ان کی عملی شکل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام نے سختی سے منع کیا اپنے ہواریوں کو کہ غیر قوموں میں نہیں جانا اور تم نے تبلیغ کرنی ہے تو صرف بنی اسرائیل کے جو بارہ بھیڑے ہیں ان کو کرنی ہے تو اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے تو مسلمان بن کر آئیں گے تو میرے بھائی قرآن کریم کو کہاں لے کر جانا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ رسول ہے بنی اسرائیل کے لیے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہوگا مسلمانوں کے لیے اور آگے جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا مجھے تو یہ پڑھ کے بڑا اس کا حض میں نے اٹھایا حضور فرماتے ہیں یہ لوگ تو عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں اور خدا امتی کو عیسیٰ بناتا ہے بڑا زبردست نقطہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو پکڑ کے اپنی امت میں یہ لے کے آنا چاہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ تو امتی کو عیسیٰ کا درجہ دینا چاہتا ہے تو کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ یہ نقطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کے بالکل مطابق ہے پھر جو اسی حوالے سے بات آگے کی حضور نے فرمایا کہ مسلمان یہ تو بڑا زور شور سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے آنا ہے عیسائی بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں یہودی بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے آ کے کس مذہب کو ہدایت دینی ہے یہ تو ایک لڑائی پڑ جائے گی عیسائی کہیں گے کہ وہ میرا نبی ہے یہودی کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے آیا ہے مسلمان کہیں گے کہ نہیں انہوں نے تو شریعت محمدیہ کا نفوذ اس کا نفاذ کرنا ہے تو یہ ایک تو جنگ کی صورت پیدا ہو گئی تو ان باتوں کا آگے حضور بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی شریعت دی جائے گی کیا ان کو آسمان پہ بیٹھے بیٹھے مسلمان بنا لیا جائے گا یا وہ زمین پہ آئیں گے تو پھر ان کو کلمہ پڑھایا جائے گا جی تو یہ ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اور کس طرف جا رہے ہیں حضور قرآن کریم آگے جا کے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزب اللہ شیطعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولہ اور یہ صورت مزمل کی آیت نمبر سولہ ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسہ قرار دیا گیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ امت جو موسویہ تھی اس کی مماثلت دی گئی امت مسلمہ کے ساتھ اور مماثلت کیسے دی گئی کہتے ہیں کہ وہاں موسا آیا تھا یہاں پہ مسیل موسا یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ وہاں پہ یہود تھے اور یہاں پہ مسیل یہود ہو جائیں گے اور مسلمان آگے سے کیا اس پہ ظلم کرتے ہیں اس آیت کے مطابق اس کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے ادھر عیسیٰ آیا تھا یہاں پہ مسیل عیسیٰ آنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ اٹھا کے ادھر آ جائے گا تو جی۔ اگر تو مسیل ماننا ہے تو وہ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ماننا پڑے گا یہود کے لیے بھی ماننا پڑے گا اور پھر جو مسیح نے آنا ہے اس کے لیے بھی ماننا پڑے گا اس کو کیوں وہ ظاہری طور پہ اسی عیسیٰ کو واپس لے کے آنے پہ تلے ہوئے ہیں تو ایک یہ بھی نقطہ ہے جو حضور نے یہاں پہ اٹھایا پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن اسرات المستقیم اسرات الزینہ تعلیم تو اس میں ہم روزانہ مسلمان جو ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کر انعام کرے تو جب انعام ملنے نہیں ہیں جب انعامات کا وارث نہیں ہونا تو یہ دعا سکھانے کا مقصد کیا تھا اس سے آگے حضور نے ایک فارسی میں چند اشعار لکھے ہیں اور پھر حضور نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ پیش گوئیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میری پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں اور حضور نے تفصیلی بحث میں جانے کی بجائے حضور نے فرمایا کہ آپ ثابت کر دیں کہ کون سی پیش گوئی میری پوری نہیں ہوئی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ میری تمام پیش گوئیاں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھ پہ ظاہر کی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئی ہیں اور پھر آگے ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جی مخالفوں نے چاہا کہ آپ کے سلسلہ کو مکمل طور پر نابود کر دیں تو حضور فرماتے ہیں مخالف چاہتے ہیں کہ میں نابود ہو جاؤں اور ان کا کوئی ایسا داؤ چل جائے کہ میرا نام و نشان نہ رہے مگر وہ ان خواہشوں میں نامراد رہیں گے اور نامرادی سے مریں گے اور بہتیرے ان میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے مر گئے اور قبروں میں حسرتیں لے گئے مگر خدا تمام میری خدا تمام میری مرادیں پوری کرے گا یہ نادان نہیں جانتے کہ جب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس جنگ میں مشغول ہوں تو میں کیوں ضائع ہونے لگا اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے جی یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس کا ہونا پڑتا ہے تو حضرت مسیح علیہ صاحب اسلام مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ہو چکے تھے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا تو یہ باتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح مولسات ساتو اسلام ایک زندہ نبی تھے اور زندہ نبی سے مراد سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان ان باتوں کو صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ جو حضور نے ہمارے سامنے بات بیان کی نا کہ تحقیق کر لیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہوں جی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ٹیلی فون کالس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پہلے امین صاحب امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم السلام علیکم امین صاحب جی، یہ نور عابد بلوچ صاحب آپ کے جو پہلے آدھے گھنٹے کے سوالات ہیں جس پر آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے عیسائی پادریوں کو اور ہندوؤں کو چیلنج کیا تو ان کو تو اسلام کی علی بھی نہیں پتا تو ان کو چیلنج کرنے کا کیا مقصد تھا دوسرا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ لوگ عیسائی ہو رہے تھے تو ہندوستان کی آج بھی آبادی جو ہے نا پچانوے پرسینٹ ہندوؤں پر مشتمل ہے وہ عیسائی جو دھڑا دھڑ ہو رہے تھے بغول آپ لوگوں کے کیا زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا اور دوسرا جو دس ہزار روپے انعام رکھے تھے مرزا صاحب کے مرزا صاحب نے تو آج تک کسی نبی نے اس طرح کا انعام نہیں رکھا اور جب مرزا صاحب کو کہا جاتا تھا کہ حج پہ جاؤ تو کہتا ہے میرے پلے ککھ نہیں پیسہ نہیں تو دس ہزار اس زمانے میں ایک روپے کا سولہ سیر گوشت آ جاتا تھا اور حج پہ جانے کے لیے پانچ سو چھ سو روپیہ پورا ہو جاتا تھا تو یہ ساری باتیں آپ کر تو رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ پیچھے ان باتوں کے پیچھے کیا کہانی جی میرے ان تین سوالوں کے جواب دیں تو پھر میں آتا ہوں دوسرا سوال ہے میرے جی بہت بہت شکریہ امین صاحب دس منٹ کے بعد ان آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ عیسائیوں اور ان کے پادریوں اور ہندوؤں کو اس زمانے میں چیلنج کرنے کا مقصد کیا تھا ہندوؤں یہ انہوں نے ذکر تو کر دیا کہ آپ نے آدھے گھنٹے کی پہلے جو تقریر کی تھی اس میں آپ نے یہ کہا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ آدھے گھنٹے کی میری بات سنی نہیں ہے پوری تو شاید اس لیے ان کے دل میں یہ سوال اٹھا ہے عیسائی اور پادریوں کو چیلنج دینے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائی اور پادری عیسائی پادری اور ہندو اس زمانے میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور عملی طور پر لا تعداد مسلمانوں کو انہوں نے اپنے مذہب سے پھیرا کر عیسائی بنا لیا تھا اسلام کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ اسلام کھڑے ہوئے تھے اور کسی کے خلاف کھڑنا کھڑے ہونا دفاع کے لیے ہوا جاتا ہے تو حضرت مسیح علیہ ساتو اسلام نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں براہین احمدیہ جتنے بھی حصے لکھے ہیں وہ ان کے اعتراضات کے رد کے لیے لکھے ہیں جی۔ اور خاص طور پہ عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو مخاطب کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی آپ اگر اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ سیاسی طور پر تو وہ لوگ بڑے مستحکم ہو چکے تھے ہندو بھی بڑے مستحکم تھے اس کے علاوہ جو جو جو جو عیسائی تھے وہ عملی طور پر اٹھارہ سو ستاون کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے ان کی حکومت آ گئی اور مسلمان ہر طرف سے پیسے جا رہے تھے اور اب جو نیا حربہ تھا ان کے پاس وہ تھا مسلمانوں کو اپنے مذہب سے بد دل کر کے عیسائیت کی طرف پھیرانا اور امین صاحب یہ باتیں ہماری نہیں ہیں یہ آپ کے علماء یہ باتیں لکھتے آئے ہیں امام الدین کون تھا اماد الدین ایک مسجد کا خطیب تھا ایک مولوی تھا بہت بڑا وہ اپنی فیملی کے ساتھ عیسائی ہو جاتا ہے اور اسلام کے خلاف اتنا گند بکتا ہے اتنا گند بکتا ہے جس کی انتہا نہیں اسلام کے خلاف کتابوں کی کتابیں اس بندے نے لکھی یہ جماعت احمدیہ نہیں کہہ رہی کہ اس زمانے میں لاتعداد طور پر جو جو مسلمان تھے وہ عیسائی ہوئے ہیں بلکہ آپ کی اپنی کتابیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں میرے پاس حوالے موجود ہیں میں پڑھ سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے سوال کرنے سے پہلے اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہ وہ لوگ کہاں گئے جی تو میرے بھائی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے جو کام کیا یہ اس کا عملی نمونہ ہے کہ مسلمانوں کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اس زمانے میں کھڑا کیا ہے اور آپ کے جو اس زمانے کے علماء ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اسلام کی لاج رکھی ہے محمد حسین بٹالوی جس کو آپ آج ہمیں کافر کہتے ہیں سب سے پہلا کفر کفر کا فتویٰ جو ہے اس نے لکھوایا تھا اس شخص نے یہ جو ذکر میں نے کیا ہے اس شخص نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کی چودہ سو سال میں کسی نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی مرزا صاحب نے کر دی اور آج بھی وہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ پچانوے فیصد وہاں پہ نہیں ہیں عیسائی تو ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں ہجرت کی ہیں انہوں نے اس کے علاوہ ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پہ عیسائیوں کی ہے وہاں پہ مردم شماری کروا کر دیکھ لیں یا آپ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے دیکھ لیں وہاں اچھے گرجے بھی ہیں انڈیا میں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی عیسائیوں کی اچھی ولی تعداد ہے وہاں پہ تو یہ سارے کہاں سے آ گئے یہ سارے وہی لوگ ہیں انہی کی پروجنیز ہیں انہی کی نسلیں ہیں جو اس زمانے میں اپنا جو جو اسلام ہے اس کو چھوڑ کر عیسائیت کی انہوں نے اختیار کر لی تو یہ سارے وہیں سے آئے ہوئے ہیں یہ گوروں گوروں گورے جا کے وہاں پہ آباد نہیں ہوئے جن کے رنگ بھی چینج ہو گئے اور وہ دیسی بن گئے وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں بود و باش ان کی وہی ہے رنگ و نسل وہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس زمانے میں ان کے اباؤ و نے اسلام کو اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت اختیار کر لی جی آپ کے پاس اگر مزید سوال ہے تو میرے پاس حوالے موجود ہیں کتابوں کے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں اور اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ حضرت مسیح علیہ صاحب اسلام کس طرح ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح مسلمان علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان حربوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا جی صرف اور صرف حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جی بہت بہت شکریہ عبد الراب صاحب تیسرا سوال تھا ان کا امین صاحب کا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا بقول امین صاحب کے کہ ان کے پاس حج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن دوسری طرف وہ چیلنج کرتے تھے اتنی بڑی بڑی رقوم کا مرزا صاحب آپ سے گزارش کر جی جزاکم اللہ اس میں ایک بات جو جی۔ پچھلی ہی تھی اس میں ایک بات میں بھی کر دوں جی۔ کہ امین صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا حالات تھے عیسائیوں اور کیوں چیلنج دیا اس میں بہت سے حوالے ہیں میں جو زمانہ حال کے ایک بڑے عالم تھے ان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جی ان کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں وہ انہوں نے ایک مشہور ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی تھی وہ کہتے ہیں اصل میں ایک خاص دور تھا کہ جب اسلام کے خلاف عیسائی تھے ان عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور غلام احمد نے انہیں شکستیں دیں اور ایک زبردست جو وائلنٹ تحریک اٹھی تھی آریہ سماج یہ ہندوؤں کی ایک تحریک تھی جی۔ تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دیں ان چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھ کا تارہ بن گئے تو یہ تو خود آپ کے علماء مانتے ہیں کہ عیسائی بھی کھڑے ہوئے اور آریہ سماج بھی کھڑے ہوئے ان دونوں کی آپ نے باتیں کی ان دونوں کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے مناظرے کیے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیے ہیں اس کے بعد جو سوال کر رہے ہیں امین صاحب کہ ایک طرف تو دس ہزار روپے کا چیلنج دیا ہے جی اور دوسری طرف حج پہ جانے سے اس لیے باز رہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے آپ نے حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ دس ہزار روپیہ کے چیلنج میں دے رہا ہوں یہ کہاں ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ میری جو منقولہ جائیداد ہے قادیان میں جو میں نے پائی ہے جی اس کی قیمت دس ہزار بنتی ہے تو یعنی اپنی ساری جائیداد داؤ پہ لگائی ہے اپنا وہ مکان اور وہ زمین قادیان کی جہاں آپ رہ رہے تھے وہ اس کا تخمینہ لگا کے اس کی قیمت لگا کے آپ نے وہ ساری اسلام کی صداقت کے لیے دعو پہ لگائی ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مقابل پر آتا ہے دلائل کے لحاظ سے تو میں یہ قیمت یہ دینے کو تیار ہوں تو وہ آپ کی جائیداد کی قیمت ہے اور حدیث میں یا قرآن میں یہ جو یا اسلام میں یہ جو حج کا کی عبادت ہے اس کے لیے مانستتا علیہ سبیلا اس میں سب جانتے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ اپنے گھر کو بیچ کے اپنے حج کے سفر کے سامان کریں آپ اپنی جائیداد بیچ کے حج کے سفر کے سامان کریں بنیادی انسانی ضروریات کے بعد یعنی آپ کا گھر جو ہے اس کے بعد آپ کے بیوی بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ بھی مکمل ہوں اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کے پاس اگر زائد پیسے بنتے ہیں حج کے لیے سفر کے لیے تو آپ جائیں یہ نہیں ہے کہ آپ تو حج پہ جا رہے ہوں اور پیچھے بیوی بچے آپ کے کسی سے مانگ کے کھا رہے ہوں ایسا حج ایسی حج کی اجازت ہی نہیں ہے تو اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ حج واجب کس پر ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جس دس ہزار قیمت کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی گھر وغیرہ جائیداد کی قیمت ہے تو وہ آپ اسلام کے لیے پیش کر رہے ہیں جی۔ تو حج کے لیے وہ یعنی حج ان کو بیچ کے حج نہیں ہو سکتا یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بیچیں اور جا کے حج کریں یہ کہیں بھی نہیں ہے تو حج جو ہے علیہ سبیلا اس کے تحت مفسرین نے فوکہ نے یہی لکھا ہے کہ حج کے لیے آپ کے پاس مالی وسائل ایسے ہونے چاہئیں اور ان مالی وسائل میں آپ کے پیچھے جو گھر والوں کی ضروریات ہے اس کا بھی انتظام لازمی ہے تو اس کے بعد جا کر آپ پر حج فرض ہوتا ہے اس لیے تو اسلام میں اس کا نمبر پانچویں نمبر پہ بنی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے تو اس میں کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سب سے آخر پر جا کر حج کو رکھا ہے کیونکہ اس کی شرائط جو ہیں وہ سب پر پوری نہیں اترتی جی تو اس لیے یہ درست نہیں ہے کہنا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف دس ہزار کا اعلان کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں پہلے عرفان صاحب عرفان صاحب السلام علیکم عرفان صاحب السلام علیکم جی جی مصباح صاحب بہت شکریہ سر آپ کو سوال لینے کا اچھا یہ ابھی آپ جس طرح ریفرنس کوٹ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا تو اگر تو ڈاکٹر سعد صاحب کی بات آپ کے لیے حجت ہے تو چلیں ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں جو انہوں نے کہا لیکن انہوں انہوں نے اگر ایک دفعہ میں نے یہ کہا ہے لیکن دس دفعہ انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ مرزا غلام احمد یعنی کافر تھا تو پھر آپ اس کو بھی مان لیں اگر آپ اسی کو حجت لیتے ہیں تو پھر تو جتنے علماء کے آپ کو ہیں انہوں نے سبھی نے کہا ہوا ہے اور دوسری بات یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جی چیلنج تھا تو یہ چیلنج ہے تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریت ہے ہم یہ جو آپ چلا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اوپن مائک کے جس طرح تین مائک ہے وہاں پہ ایک مائک کے اوپر کسی عالم دین کو بٹھائیں نا ذرا تو صرف آپ یہی ثابت کر دیں کہ نبی تو دور کی بات ہے کہ وہ ایک شریف انسان تھے کوئی آپ کی کتابوں کا حوالہ ہوگا صرف اس میں اوکے جی عرفان صاحب آ گیا آپ کا سوال آ گیا اس کی طرف ابھی آتے ہیں آپ اجاز صاحب کی کال لیتے ہیں غالباً بیری سے کال کر رہے ہیں اجاز صاحب السلام علیکم جی اجاز صاحب جی، السلام علیکم اجاز صاحب غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی ان سے گزارش کے دوبارہ شامل ہو جائیں پروگرام میں جی مصباح صاحب عرفان صاحب کا سوال وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کی بات اگر ایک حجت ہے تو باقی نو بھی جی حجت ہی ہونی چاہیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے جی ٹھیک ہے آپ کے لیے حجت ہونی چاہیے آپ کے وہ عالم تھے تو آپ امین صاحب کا یہ سوال تھا کہ یہ جو آریہ اور عیسائی اگر مخالف ہوئے جن کو چیلنج دیا یہ کیسے کیا ثبوت ہے کہ وہ مخالف کھڑے ہوئے تھے جی تو اس کے ثبوت میں آپ کے ایک عالم صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے حوالہ دیا کہ ان کو تو آپ مانتے ہیں نا اگر آپ آپ نہیں مانتے تو آپ اپنے ان عالم سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے ہیں یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس لحاظ سے نہیں ان کو پیش کرے کہ وہ ہم ان کی وہ ہمارے لیے حجت ہیں لیکن آپ کے لیے وہ حجت ہونے چاہیے کہ وہ کیونکہ وہ آپ کے عالم ہیں تو اگر آپ کو اگر ہماری باتوں پر تسلی نہیں ہے تو آپ اپنے ان علماء کی باتوں پر تو تسلی کر لیں تو امین صاحب اگر ہماری بات کو نہیں مانتے تو یہ ڈاکٹر اسراف صاحب کا حوالہ میں نے ان کے لیے پڑھا ہے جی کہ وہ آپ کے عالم ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے یا تو ان سے پوچھتے ان کی زندگی میں اور ان کو آپ غلط قرار دیتے کہ آپ کی بات غلط ہے تو آپ نے کسی نے بھی بات نہیں کی تو ان کا یہ حوالہ اس حالات کا نقشہ کھینچتا ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ان کے سوال کا دوسرا حصہ غالباً کچھ یہ تھا کہ ہمیں اپنے ریڈیو کا سیٹ اپ کچھ ان کی خواہش کے مطابق چینج کرنا چاہیے اور ہمارا تو ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن ہے جی ان کے عالم اسلام میں ماشاء اللہ پاکستان میں بی سیوں ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں کئی ریڈیو اسٹیشنز ہیں ان کے لیے تو میدان کھلا ہے کہ وہاں اس ٹاپک کو زندہ کریں اس ٹاپک پر پروگرام کریں کہ امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اس کی کیا علامات ہیں اور ختم نبوت کے متعلق کیا آیات ہیں کیا احادیث ہیں یہ جب پروگرام کریں گے تو اس کے سامنے پھر یہ ہمارے چھوٹے پروگراموں کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی جی تو آپ اپنے وسائل کو استعمال کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی آپ کے پاس ہزاروں ٹی وی اسٹیشن ہیں مسلمان ممالک کے پاس بس آپ اس ٹاپک کو بس زندہ کریں کہ امام مہدی کے متعلق کیا نشانیاں ہیں کیا حوالے ہیں تاکہ لوگ ان کو سنیں کہ کیا کیا علامات ہیں اور وہ کتنی پوری ہوئیں کتنی رہتی ہیں اور وہ حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرف آئیں گے نہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا علامتیں ہیں اگر پوری ہوئیں نہیں ہوئیں تو تو اس میں صرف یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات ڈسکس کی جائے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ ثابت کر دیں کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہیں قرآن اور حدیث سے اور امام مہدی کے آنے کی کیا علامات ہیں یہ ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے یہی جماعت احمدیہ کو خاموش کرانے کے لیے کافی ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن آپ کے ماشاء اللہ کئی دینی پروگرام چلتے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشنس پر کسی مولوی صاحب کو یہ ہمت نہیں کہ وہ اس ٹاپک پر کوئی بحث کرے کہ امام مہدی کے حالات کیا ہیں انہوں نے کب آنا ہے اور حتیثہ علیہ السلام نے کب آنا ہے کیا کیا نشانیاں ہیں کوئی اس بات پر نہ اپنے خطب جمعہ میں ذکر کرتا ہے نہ اپنے ریڈیو پروگرام میں ذکر کرتا ہے نہ آپ نے ٹی وی پروگرام میں ذکر کرتا ہے تو آپ ہمارے چھوٹے سے ریڈیو پروگرام کے پیچھے کیوں پڑے ہیں آپ ماشاء اللہ اپنے اپنے بڑے ٹی وی پروگرام پر یہ بات کریں کہ آخری زمانے میں کیا کیا علامات ہیں امام مہدی کی ظاہر ہونے کی کیا علامات ہیں تو وہ جب لوگ سنیں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ نو بجے سے ساڑھے نو بجے کے درمیان یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں اگر آپ ان ویب ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A programme میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کے آغاز میں عبد النور عابد صاحب نے کتب حضرت مسیح محدود علیہ صلاۃ وسلام کے تعارف کے ضمن میں براہین احمدیہ حصہ پنجم کا تعارف پیش کیا تھا یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعن اکرام جس طرح عبد الرابد صاحب نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بتایا تھا کہ حضرت مسیح محدود علیہ صلاحۃ وسلام کی تمام کتب اردو سمیت دیگر زبانوں میں بھی ان کے ترجمے موجود ہیں اور یہ جماعت احمدیہ کی official website W W W dot Alislam dot org پہ موجود ہیں وہاں سے آپ یہ کتب دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اجاز صاحب ہمارے ساتھ بیری سے موجود ہیں اجاز صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیا جی، ہے لاسٹ ٹائم میری کال کٹ گئی تھی بہرحال میں سوال کو ابھی چینج کر رہا ہوں جی سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول وہ مسلمان ہے جی اب بات آ جاتی ہے کہ جی کہ چونکہ کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ جی کہ اس کے اندر کیا ہے اسی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں پیروں کے سامنے جاتے ہیں جا کے سجدے کرتے ہیں قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں جو بھی ان ان سے جو ہیں یا کیا کو آپ کہیں گے کہ وہ چیز کرتے آپ نے بھی وہ ایک چیز کیا کہ جی کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا جی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک نبی کے ظہوروں نے کبھی وہ کر دیا جبکہ میں جو کہتا ہوں کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نہ امام مہدی نے آنا ہے یہ تو قرآن سے ظاہر ہوتا ہے باقی رہا حدیثوں کا تعلق حدیثوں میں سے جس کا جو دل چاہتا ہے کہ بھئی کہ اپنے مفہوم کے مطابق اپنے اس کے انداز کے مطابق وہاں سے حدیث جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور سچ بیان کوئی بھی نہیں کرتا کسی بھی فرقے کا میں نے میں نے دیکھا ہر فرقہ اپنے ہی مفہوم کے مطابق جو وہ نکالتا ہے اور جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ان باتوں کو یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے جی پلیز اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے جناب اجاز صاحب بہت بہت شکریہ جی مصباح صاحب سوال کے ان کے دو حصے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلمہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا لیکن قرآن کریم سے تو ثابت کریں کہ کسی مہدی یا عیسیٰ نے آنا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق مفہوم اس کا چینج کر دیتے ہیں تو قرآن کریم سے ہی بات ہوگی صرف ٹھیک ہے تو قرآن کریم سے بات کرتے ہیں جی قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے ٹھیک یعنی مسلمان کی جو تعریف وہ بیان کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق ہے لیکن یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس لیے اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا یہ باتیں تو حدیث میں لکھی کہ میری رسالت پر ایمان لانا یہ واجب ہے اور من اللہ داخل الجنہ یہ تو حدیث میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور یہ تو حدیث میں سے ثابت ہوتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جس نے ایک جنگ میں ایک کافر کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تو جو ڈیفینیشن آپ مسلمان کی بیان فرما رہے ہیں یہ تو یعنی ان الفاظ کے ساتھ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے جب آپ یہ بات مان رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل تسلی پاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ درست ہو سک ہوگی اس کو ماننے میں کوئی بھی انقباز نہیں ہے آپ کو ایک انسانی دل جو ہے ایک مسلمان کا دل فوراً مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے ہیں جی تو اس لحاظ سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو گو کہ احادیث سے تو یہ بڑی وضاحت سے آگے پھر وہ حوالے مل جاتے ہیں لیکن قرآن کریم میں اگر آ جائیں تو قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا قرآن کریم میں تو کہیں یہ لکھا جی بلکہ قرآن کریم میں تو یہ خوشخبری دی ہے سورت نساء میں کہ وہی اللہ و رسولہ فا الائے کا معلازین عنم اللہ علیہ من نبی جین و صدیقین و شہدائے و صحیح سر نساء کی آیت جی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس رسول یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کسی جی۔ اور نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے صرف اور صرف صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے چار انعام بیان کیے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد تو اس کو اللہ تعالیٰ ان چار انعامات میں سے کوئی بھی انعام دے سکتا ہے من نبی جینا نبوت کا و صدیقینہ صدیقیت کا و شہدائے شہید کا و صالحینہ اور صالح صالحیت کا تو یہ چار انعام تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے تو اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ بات کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جی۔ بات قرآن کریم جو ہے اس کی اجازت دے رہا ہے تو جب قرآن کریم ایک بات وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ یہ نام ہے تو پھر یہ نام ملنے چاہیے تاکہ اس آیت کا جو عملی ثبوت ہے وہ بھی لوگوں کو ملے جی تو ایک ہی آیت ہے اور بھی آیات موجود ہیں ہم پیش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میساک لیا نبیوں سے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ ضرور اس کی مدد کرنا اور سور ایمان لانا اور صورت اعذاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ سے بھی یہ مساق لیا تو اس سے ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر رسول آ سکتا تو اس کا انکار قرآن کریم نہیں کرتا اس پر تعجب کا اظہار نہیں کرتا کہ نہیں آ سکتا تو ومن کا کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہی عہد وہی میساک اللہ تعالیٰ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا جی تو قرآن کریم کی یہ آیات آیات ثابت کرتی ہیں کہ ختم نبوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ہے ورنہ نبی کے آنے کا ذکر خود قرآن کی آیات کرتی ہیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اعجاز صاحب آپ سے گزارش کہ ان دو تین حوالوں کے علاوہ دیگر بہت سی آیات کے حوالہ جات بھی موجود ہیں اگر آپ کو ان تمام آیات کے حوالہ جات چاہیے تو آپ اسٹوڈیوز میں فون کر کے اپنا ای میل لکھوا دیں مصباح صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آپ کو یہ تمام حوالہ جات ای میل میں بھی بھجوا دیں کیونکہ ریڈیو پہ مختصر ٹائم کی وجہ سے سارے حوالے نہیں دیے جا سکتے ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے اکبر ملک صاحب کی طرف سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق تو سمجھتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے لیکن آپ کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے تو عبد عابد صاحب اگر آپ جواب دیں ہاں جی یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے اور بڑی سچی بات ہے جی کہ ان کو مانتے بھی تھے پہلے اور نبوت کا جیسے اعلان کیا تو ان کے خلاف ہو گئے اور عملی طور پر بھی یہی بات ہوئی کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی ٹیلے پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے ایک فوج آتی ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے جی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوائے سچ کے تیرے منہ سے کچھ سنا ہی نہیں اور اس کے مان بعد حضور نے جب رسالت کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہی لوگ اسی وقت اس کے منکر ہو گئے اور یہ الہی سلسلوں کے ساتھ ہوتا ہے حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت صالح نے نبوت کا اعلان کیا تو اسی وقت ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یا صالح اے اے صالح اس سے پہلے تو تو ہماری قوم کی امید گاہ تھا تجھے کیا ہو گیا تو نے کیا اعلان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم پڑھ جائیں اسی طرح حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو یہی بات نمایاں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دعوی نبوت سے پہلے ان کو سچا بھی جانتے ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جب دعویٰ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں تو تمام نبیوں سے اس قسم کے جو مخالفین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ہے اور یہی حضرت مسیم علیہ صاحب السلام کے ساتھ تو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہی حضرت اقدس مسیح علیہ صاحب السلام کے ساتھ ہوا وہی تمام انبیاء کے ساتھ ہوا قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ حضرت مسیح علیہ صاحب السلام بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی جی۔ خدا تعالیٰ کے سچے نبی جی بہت بہت شکریہ عبد اللہ رابط صاحب دو کالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ذوالقرنین صاحب کا سوال لیں گے ذوالکر نین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سر میں سوال میرا کوئی نہیں ہے میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں جی جو صاحب پہلے فون کر رہے تھے کہ ڈاکٹر اشراف صاحب کے بارے میں انہیں کہیں کہ لائیو سن لیں اور صرف انہوں نے یہی نہیں کہا کہ اس واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے علاوہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس تھا ہی کون نمبر دو پہ انہوں نے امام مہدی کی اور وہ نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری وہی بتائی ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام کیا اور یہاں پر صرف مخالفت میں وہ ابو جہل والی بات کر گئے ہیں کہ صرف نوے فیصد پوری ہوں گی دس فیصد ابھی باقی ہیں وہ دس فیصد لے کے قبر میں اتر گئے ہیں پتہ نہیں وہ کون سی دس فیصد تھی اوکے جی صاحب شکریہ دوسرے نمبر پہ ایک یہ تھا کہ یہ ریڈیو پہ کہتے کسی عالم کو بلا دیں ہماری تو لائنیں کھلی ہیں اپنے عالموں کو کہیں ہمارے ریڈیو پہ آئیں اور سوال کریں اس کے بعد ان کا جی، پروگرام جی، چلتا ہے جی۔ بہت بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب آپ کے گزارشات کا قریشی صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں قریشی صاحب السلام علیکم قریشی صاحب السلام علیکم جی سر وعلیکم السلام جی سر جی بالکل ٹھیک جی سر میرا نیوٹرل سا پوائنٹ آف ویو ہے ایک جغرافی اور ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جب ہم مناظروں کی بات کرتے ہیں ہسٹری میں مسلمانوں کی اور کرسچنز کی سر ان کو ڈیو کریڈٹ تو دینا چاہیے کرسچن مشنریز کو انہوں نے بڑا کام کیا ہے یہاں پہ انہوں نے چرچز کھولے انہوں نے میڈیسن فری دی انہوں نے کھانا دیا اور جتنے آپ کو کرسچن نظر آتے ہیں انڈیا پاکستان میں یہ ساری تو نسلیں ان شودروں کی ہیں یا انٹچیبلز جنہیں کہتے ہیں یا دلس جنہیں کہتے ہیں جن کو پورا معاشرہ دھتکارتا تھا تو کرسچن پادریوں ننز نے آ کے ان کو سینوں سے لگایا روٹی بھی دی پڑھائی بھی کرنے کو دی کپڑے بھی پہننے کو دیے تو وہ اس وجہ سے دور جوک جو تھے وہ کرسچن ہوئے ابھی بھی آپ گوا میں دیکھ لیں جو پرتگالی حکومتیں تھیں جہاں پہ جو رزیر اثر علاقے تھے ان کے سر نیمز ابھی بھی ڈسلوا اور ڈسوزا ہیں وہ برٹش تو نہیں ہیں وہ تو یورپ سائڈ سے آئے تھے تو کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کام تو کیا تو اس کا آپ کریڈٹ تو انہیں دیں اور انہوں نے ٹھیک ہے جو لوگ دھتکارے ہوئے تھے ان کو سینوں سے لگایا تو لازمی بات ہے وہ کنورٹ ہو گئے کرسچینٹی میں تو جی۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے جی بہت بہت شکریہ قریشی صاحب جی مصباح صاحب وہ کہتے ہیں کہ کرسچنس کو اس زمانے کے ڈیو کریڈٹ تو دینا چاہیے مذہبی آزادی دی معاشرتی آزادی دی ہر طرح کی معاشی آزادی دی پلیز ٹھیک ہے اس میں ہم نے جب اس زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے تو صرف اس بات سے کہ انہوں نے اسلام اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے حملے کیے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کو مناظروں کا چیلنج دیا یعنی حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام جی کہیں بھی ان کو مناظرے کے چیلنج کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہاسپٹل کھول رہے ہیں کہ وہ کیوں تعلیمی اسکول کھول رہے ہیں یہ وجہ کہیں بھی مناظروں کی نہیں ہے جی تو مناظروں کی وجہ صرف اور صرف وہ کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے لیکن اس کام کا لالچ دے کر کسی کو مذہب تبدیل کرانا یہ درست نہیں تو اس لحاظ سے ان کی منصوبہ بندی میں یہ بھی شامل تھا کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جائیں ان کی کتابوں سے اور اس کا پھر اتنی مخالفت میں اتنی گندی کتابیں لکھی گئیں کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو کر حضرت مرزا غلام محمد قادیان علیہ السلام نے ان کو یہ چیلنج دیا ہے تو حضرت مرزا صاحب کا چیلنج جو ہے اس کی واحد وجہ ان کا اسلام کے خلاف یہ کتابیں اور یہ مناظریں کرنا ہے اس کی کہیں بھی وجہ وہ نہیں ہے جو قریشی صاحب نے بیان کی ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیملٹن سے ناصر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا حضرت جی میں میں سوچ رہا تھا آپ کتنا ڈیفائن کر رہے تھے کہ جی ناصر صاحب اگر آپ گاڑی کا دروازہ اپنی بند بند کر کر دیں دیں یا ریڈیو کچھ آن ہے ہے جی، جی۔ جی، میرا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیثیں ہیں جہاں جس میں لکھا ہوا کہ میں آخری نبی ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے قرآن میں نبی صلی اللہ کو النبیین بار بار کہا جیسے آپ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں نہیں پڑھتے صرف مرزا علامہ میں قادیانی صاحب کی حدیثیں پڑھتے آپ کو بخاری شریف میں میں کہتے ہیں تو میں دو تین حدیثیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں اگر کہتے ہیں تو آپ نہیں جی ہو گیا تو ٹھیک ہے ناصر صاحب کا سوال پہ یہ آ گیا پہلے بھی غالباً انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی حدیثیں آپ صرف پڑھتے ہیں تو ہم ان کو حدیثیں نہیں سمجھتے نہ نہیں یہ کہا ناصر کہہ رہے تھے قرآن کریم نے بھی بار بار خاتون نبیین کہا خاتم نبیین بار بار بار بار کہاں کہا ہے قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ لفظ آیا ہے خاتون نبیین تو بار بار تو نہیں کہا ایک ہی دفعہ خاتون نبیین کا لفظ آیا ہے اور بار بار جو دوسری آیات ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس معنی کے خلاف جاتی ہیں جو آپ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے سینکڑوں حدیثیں آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں لا نبی آبادی اور یہ موجود ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یاتی عیسیٰ نبی اللہ جو ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے یو سر و عیسیٰ نبی اللہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے لئیسا بینی و نبی یہ حدیث ہے یا ہمارا کال ہے تو آپ ان سینکڑوں حدیثوں کے ساتھ ساتھ ان دو تین حدیثوں کو بھی پڑھا کریں اور اس کو اور اس کو ملا کے دیکھیں گے اس کا کیا مطلب بنتا ہے تو ہم ان سینکڑوں حدیث کا انکار نہیں کرتے لا نبی آبادی والوں کا وہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن ان حدیثوں کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی مانتے ہیں جس میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو عیسیٰ کہا ہے اور ان اس حدیث کو بھی مانتے ہیں کہ لئیسا بینی و بین نبی ان کا کیا مطلب ہے تو یہ حدیثیں غالباً آپ کی نظر سے نہیں گزری تو آپ کو اگر نہیں گزری تو ہم حوالے بھجوا سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ناصر صاحب آپ سے بھی گزارش اگر آپ یہ مصباح صاحب نے جو ابھی کہا کہ وہ حوالہ جات آپ کو بھجوا سکتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے آپ اگر اپنا ای میل اسٹوڈیوز میں فون کر کے لکھوا دیں تاکہ آپ کو یہ تفصیلی حوالہ جات ملیں تو اور اگلے ہفتے جب آپ آئیں تو مزید ویل پریپیئرڈ ہوں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں سید بکیل صاحب ٹورانٹو سے ان کا سوال لیتے ہیں جی میرا نام شاہد بھٹی ہے شاہد بھٹی صاحب جی جی شاید بٹی صاحب معذرت کچھ لکھنے میں یا سننے میں کچھ گڑبڑ ہوئی جی شاید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رسول پاک کے اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک میں تیس پارے قرآن شریف کے اتارے جی ٹھیک ہے جی وہ آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ساری انسانیت سے نہ کہ رسول پاک بات کر رہے ہیں جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ جس طرح مرزا غلام صاحب کو کہتے ہیں جی کہ یہ پیغمبر ہیں تو ان کو وہی بھی آتی تھی تو کچھ نہ کچھ صورتیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کی ہوں گی ان پہ اتاری ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ہوں گی نا ایک ان پڑھ آدمی کو تو آپ آئیں بائیں شائیں کر کے سمجھا سکتے ہیں لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی جو کہ قرآن پڑھا بھی ہو وہ وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ جناب آپ پہ جو انہوں نے وہی کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کدھر ہے تاکہ قرآن میں جی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ میں بڑا اوپن مائنڈیڈ ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کے کوئی اس طرح کا اللہ کا کلام ہے میں دیکھوں گا کہ میرے دل کو سکون کہ نہیں آپ اردو شردو میں بتاتے رہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ نہیں جو عربی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان پہ کوئی نہ کوئی جو وہی نازل کی ہوگی نا مہربانی کر کے وہ بتائیں وہ کیا جی بہت بہت شکریہ شاہد بھٹی صاحب جی مصباح صاحب دلوں پہ اطمینان کیسے نازل ہو خاص طور پہ شاہد صاحب کے جی وہ تو علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان بخشتا ہے اس لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بار بار اپنی جماعت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ قرآن کو عزت دو تا آسمان پر تمہیں بھی عزت دی جائے بہت سارے حوالے ہیں جس میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی اس کا التظام کرنے کی تلقین فرمائی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل قرآن کریم ہی کتاب ہے جو اب قیامت تک چلنی ہے اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ شاید حضرت مرزا صاحب پر بھی اسی طرح کوئی صورتیں نازل ہوئی ہوں ایسا درست نہیں ہے ہاں عربی میں الہامات موجود ہیں اور وہ اپنی صداقت کا خود ثبوت دیتے ہیں اگر آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں آپ نے یہ بات کہی کہ ہم ان پڑھوں کو تو آئیں بائیں شائع کر کے قائل کر جاتے ہیں پڑھے لکھے ہم سے قائل نہیں ہوتے تو اچھی بات ہے پڑھے لکھوں کے لیے تو زیادہ آسان ہے کہ وہ علیہ السلام پر جا کر یا ہمیں کہہ دیں ہم ان کو کتاب دے جائیں گے حضرت مرزا غلامت قادیانی السلام کی جس میں آپ نے کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ یہ میرے الحامات ہیں عربی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں تو اس میں مثلا برائے احمدیہ پنجم جس کا آج ذکر کیا گیا اس میں ذکر ہے اضالہ اوہام ہے حقیقت الوحی ہے تراک القلوب ہے المسیح ہے کئی کتابیں ہیں جس میں آپ نے اپنے ان الہامات کا ذکر کیا ہوا ہے تو یہ الحامات جو ہیں یہ مرزا غلام کے عادیانی علیہ السلام لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دیتا ہے یعنی غیب کی خبر یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا تیرے ساتھ اس کی پہلے بشارت دے دی ہے تو اس لحاظ سے اس کو پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ جس طرح قاری حضرات تلاوت کرتے ہیں یا آپ بعض لوگ قوالیوں میں مست ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ اسی طرح ہمیں لذت آئے یا ہم مست ہو جائیں تو اس طرح نہیں ہے آپ اس الہام کا مضمون دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کی کہ نہیں کی میں بعض الہام جو ہیں وہ عربی میں سامنے رکھ دیتا ہوں مسیح محدود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دی ہے یا تو نمیک فجن کا من کل فج نمیک یہ عربی الہام ہے ینسر کا رجال نو ہی الہم السما یہ بھی عربی الہام ہے ان کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یاتون کل فجن نمیک یہ قادیان میں آپ رہتے تھے قادیان چند گھروں پر مشتمل ایک گاؤں تھا اس زمانے میں اٹھارہ سو اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بشارت دیتا ہے کہ یہ تیرا جو چھوٹا گاؤں ہے نا قادیان اس میں دنیا سے لوگ جو ہے وہ سفر کر کے اس گاؤں میں آئیں گے یا تین آمن کل فجی نبیک بہت دور دور کے راستوں سے چل کے یہاں تیرے پاس آئیں گے اس وقت جب کہ آپ کے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں تھا تو یہ الہام اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی بعد میں پورا ہوا تو اس طرح مزہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کلام کا کہ کس طرح وہ بات کرتا ہے اور جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے اور پھر اس بات کو پورا کر کے دکھایا تو یہ انسان لذت اٹھاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اس بات کو پورا کر کے دکھایا ہے ینسروں کا رجال النوحی الحم السما تیری مدد میں ہم ایسے لوگوں کو لگائیں گے یعنی ایسے لوگ تیری مدد کے لیے آئیں گے جن کی طرف ہم خود وہی کریں گے الہام کریں گے تو وہ اس کے بعد چل کر تیرے پاس آئیں گے اور تیرے اس مشن میں تیرا ساتھ دیں گے تو یہ الہام میں نے پڑھ دیے ہیں پھر کمسل لا یوزاؤ تیرے جیسا موتی ظاہر نہیں کیا جائے گا تو یہ الہامات جو ہیں اب میں کتنے پڑھوں بہرحال اس میں آپ کو میں نے حوالے دے دیے ہیں حقیقت الوحی کتاب ہے روحانی خزین کی جلد نمبر بائیس میں بڑے تفصیلی علامات آپ نے وہاں بیان کیے ہوئے ہیں تو اگر شاید بٹی صاحب وہاں سے پڑھ لیں تو ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا آپ کو وعدے دیے اور ان وعدوں کو پھر پورا کر کے دکھایا بہت بہت شکریہ مصباح صاحب شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ضرور Jamaat Ahmadiyya official website Alislam dot org کا وزٹ کریں وہاں یہ تمام کتب موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ایک خزانہ موجود ہے وہاں زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسی ساگا سے زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر یہ ابھی جو انہوں نے آیات سنائی یار بہت بڑا اللہ پہ اختیار بند اور یہ آیات وزن فرنا سے بالحج آپ ابراہیم رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں یا تو نہ رجالن والا کل نظام یا تین من کل فجن عمیق اور کئی لوگ کہتے ہیں یو ہے لے لیکن ان کی طرف وہی نہیں ہے یہ قرآن کے الفاظ مجھے آیات یاد نہیں آ رہے اور دوسری ومن اللہ سے من یقول امن بلّہ وماں ہوں بے مومنی کئی لوگ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لائیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے اور رسول نے ایک بات بڑی کلیئرلی کہی ہے جو اللہ ان کے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ یار بھی نہ قوم تخذو حاضل قرآن معجورا کہ رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اپنے حدیثوں کا نام نہیں لیا یہ سب اختراع ہیں اور آپ کے امام نے بھی سارے اختراع کے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ دیں اور اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اس کی جی۔ کوئی تصدیق نہیں ہو جی زاہد صاحب بہت بہت شکریہ جی مصباح صاحب جی یاتون کل فج نبی قرآن کریم کی آیت ہے اس کا تو ہمیں انکار نہیں کیا لیکن یہی آیت یہی الفاظ آیت کے جو ہیں وہ مسیح محدود السلام کو بھی الہام ہوئے تو اس میں کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرا الہام ہے قرآن کریم میں یہ نہیں ہے آپ نے بار بار یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر وہی کی ہے اس میں ایک بڑی تعداد قرآن کریم کی آیات کی ہے یعنی قرآن کریم کی آیات اصل میں تو قرآن کریم کی آیات ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ الہام کی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مضمون ان آیتوں کا ہے جو مضمون وہ پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا وہی مضمون اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی ثابت کر کے دکھائے گا اور یہ تو دیگر بزرگان اسلام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ پر یہ وہی ہے یہ الہام ہوا اور وہ قرآن کریم کا حصہ ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناوزب اللہ آپ نے کوئی جھوٹ باندھا ہے تو آپ کے آپ کا یہ کہنا کہ مجھ پر الہام ہوا ہے اور اس الہام کا بعد میں اسی طرح پورا ہو جانا بتاتا ہے کہ وہ سچا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھا ہوتا تو وہ کیسے پورا ہو گیا کہ گاؤں قادیان گاؤں میں بیٹھ کے ایک شخص یہ کہے کہ لوگ دور دور سے چل کے میرے پاس آئیں گے یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے اور بعد میں وہ عملاً ہو بھی جائے ایسا تو وہ کیا اس بندے نے بنایا جھوٹا الہام یا واقعی اللہ تعالیٰ کی بات تھی جو پوری ہوئی تو بندے کو تو یہ کمال حاصل نہیں ہے کہ وہ علم غیب حاصل کر لے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے اس نے باوجود یہ جاننے کے کہ بہت مخالفت ہوگی بہت کفر کے فتوے لگیں گے بہت پرسیکیوشن ہوگی ایزا دیے جائیں گے لیکن پھر بھی تیرے ماننے والے یا جن پر ہم صداقت کھولیں گے وہ دور دور سے چل کے تیرے پاس آئیں گے تو یہ الہامات اللہ تعالیٰ نے بھی ثابت کر کے بھی دکھائے جی۔ تو پھر یہ آپ ہمیں الزام نہ دیں آپ کے کئی بھائی حدیثوں کو مانتے ہیں پہلے آپ ان کو تو سمجھائیں اگر آپ حدیثوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو حدیثوں کو صرف جماعت احمدیہ تو نہیں مانتی سارے مسلمان ماشاء اللہ حدیثوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے ہی کتابیں چھپوا کے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ جماعت احمدیہ کے پیچھے پڑ جائیں کہ حدیث حدیثیں ہی سارا افطرا ہیں یہ درست نہیں ہے اور اس میں اس کی یعنی صداقت کی یا حدیثوں کی سچائی کی پر حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ ضرورت حدیث یا حدیث کے سچا ہونے کی کیا کیا دلیلیں ہیں تو وہ تو ہم نے بتا دیں جو پہلے کالر آئے تھے کہ اگر صرف قرآن کریم پر رہیں تو آپ کو کئی چیزیں جو ہیں پھر نہیں ملیں گی پھر آپ کو نمازوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا یعنی پانچ نمازیں نہ پڑھیں آپ کوئی نماز پڑھ لیں کتنی پڑھنی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں قرآن اگر اگر قرآن پر آپ رہتے ہیں زکوٰۃ کتنی دینی ہے کوئی پتہ نہیں حج کیسے کرنا ہے کوئی ذکر نہیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث سے ہی ملتی ہیں پھر تو قرآن کریم بے شک مقدم ہے اور اس کو ہی ترجیح دی جائے گی وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اس کی تشریح میں اس کی مطابق جو احادیث ہیں ان کو بھی ضرور دیکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آ, ہمارے ساتھ دو کالرز موجود ہیں غالباً یہ آج کے آخری کالرز ہوں گے ان سے گزارش کے اگر اپنے سوالات ذرا مختصر رکھیں پہلے اجاز صاحب اجاز صاحب السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم جی میں نے پہلے بھی وہ سوال کیا تھا تو آپ نے کہا کہ جی کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جی کہ جی لا الہ الا محمد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ جگہ پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہے اور قرآن میں بار بار اس جی کا ذکر آیا ہے کہ محمد تم امین اور ہی اللہ کے رسول بات یہ آ جاتی ہے کہ قرآن میں یہ بھی بھی دیکھا ہوا کہ آپ یہ مطلب میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جی کہ پورا کلمہ نہیں لکھا ہوا اس نے کہ جی لا الہ الا محمد رسول تو پھر ہم یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوتے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات آ جاتی ہے حدیثوں کی کہ جی حدیثوں کو آپ اتھینٹیکیٹڈ کوئی کہتا ہے یہ اتھینٹیکیٹ ہے دوسری کہتا ہے یہ اتھینٹیکیٹڈ ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پانچ منٹ کے لیے ابھی اگر آپ کوئی تقریر کریں اور پچاس بندے اگر اس کو سن رہے ہوں گے تو ہر ایک پچاس بندے کا اپنا اپنا ویو ہوگا اور جب وہ دوسری نسل میں جائے گا اس کا بالکل ویو اس کا بالکل چینج ہو چکا ہوگا تو یہ حدیث جو ڈھائی سو سال کے بعد یا سو سال کے بعد یا جتنے بھی عرصے کے بعد وہ لکھی گئی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کیوں کیونکہ یہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں تو وجہ سے یہ حدیث ٹھیک ہے یہ علماء نے بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیا اس کو ٹھیک کر دو یہ اتھینٹیکیٹڈ ہے جی ٹھیک ہے یہ جی۔ والی اتھینٹیکیٹڈ ٹھیک ہے جی اجاز صاحب احادیث کی بارے میں آپ کا سوال اس کی طرف آئیں گے لیکن پہلے آج کے آخری کالر غالباً کلیم صاحب ہیں مارکھم سے ان کا سوال لے لیتے ہیں کلیم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال آپ لوگوں جی بالکل ٹھیک ٹھاک پلیز آپ اچھا آپ ابھی پروگرام کے شروع میں ایک اقتباس صدر حضرت نسیم عبد اللہ السلام کا پڑھا گیا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں مفتری ہوتا ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ تو میرے افطرا کا زمانہ حضور کے بیست کے زمانے سے بڑھ کے نہ ہوتا جی تو آپ مجھے واضح کر سکتے ہیں کہ حضور نے کس چیز پہ اس کی بنیاد رکھی کا کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے یا پچھلے آئمہ جو تھے اس پر متفق علیت جزاک جی بہت بہت شکریہ کلیم صاحب جی مصبا صاحب اجاز صاحب کا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اجاز صاحب کا جواب میں دوں گا دوسرا سوال نور جی۔ صاحب لیں گے جی۔ جو بات اجاز صاحب کر رہے ہیں نا کہ ہر عالم نے اپنی اپنی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں جی. یا اپنے اپنے مطلب کی رکھی ہوئی ہیں یہ کام تو جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے تو قرآن کریم کے ساتھ بھی یہ حال کیا ہوا ہے قرآن کریم میں جو باتیں واضح لکھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی لوگوں نے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے یعنی قرآن کریم کو لے کر بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناوز بلّہ ہم قرآن کو بھی ایسے چھوڑ دیں کیونکہ اس پر بھی لوگوں نے یہ حال کیا ہوا کہ بعض نے اپنے مطلب کی آیات اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور بعض دوسروں نے اپنے مطلب کی آیات جو ہیں وہ لے کر اسی پر اپنی بنیاد رکھ لی ہوئی ہے تو جو بات آپ کر رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے وہی بات بعض لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ بھی کی ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناازو بلّہ قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیں تو یہ بالکل ایک تھوڑی تعداد ہے جس میں کہ اختلاف یا اپنے اپنے مطلب کی لے جاتے ہیں ورنہ اکثریت پر جو ہے وہ لوگ متفق ہیں اور جہاں کوئی اختلاف والی بات آ جاتی ہے جہاں کوئی ایسی حدیث آ جائے جو سمجھ میں نہ آ جائے یا آپ کو خلاف نظر آتی ہو تو قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے جی تو قرآن کریم سے اس کو ملا کر دیکھ لیں تو اگر قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیتا تو آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں تو یہ یعنی اگر سارے کے ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں یہ بھی درست نہیں ہے پھر آپ بہت بڑی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دیں اس کی لیکن اگر وہ احادیث جس جو قرآن کریم کے مطابق ہوں قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے اگر یہ حدیث کہتی ہے کہ سچ بولیں انسان کو سچ بولنا چاہیے تو ہم اس کو یہ کہہ کے جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ یہ تو دو سو سال بعد کٹھی ہوئی ہیں اس کو ماننے کے لائق نہیں ہے اس میں نہ ماننے والی کیا بات اگر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے تو یہ قرآن کریم کے مطابق ہے تو ایسی حدیثوں کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے جو امام مہدی کا یا مسیح مود کا آنا جو ہے یہ بھی جو سورج جمعہ کی آیت ہے وہ پھر آگے اس کی تفصیل بن جاتی ہے لیکن سورج جمعہ کی آیت واضح فرما رہی ہے واقرینہ منہم علامہ الک بہم کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجے گا ایسے لوگوں میں جو ابھی پہلے لوگوں سے نہیں ملے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے وہ کون لوگ ہیں جو پہلے لوگوں سے نہیں ملے ہوئے یعنی پہلی صحابہ کی جماعت سے نہیں ملے ہوئے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو یہ سوالات تو پھر وہیں رہیں گے تو ان کے حل کے لیے آپ کو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے روشنی لینی پڑے گی جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب عابد صاحب آپ کی خدمت میں آخری سوال کلیم صاحب نے پوچھا کہ کس حدیث یا کس آیت کی بنیاد پر جی یہ انہوں نے جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ اسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے یہ ہم پچھلے پروگراموں میں کرائے ہیں ڈیل صورت حاقہ کی آیت نمبر پینتالیس سے سینتالیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزب اللہ حضب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاء تقوالہ علیہ باز القویل لاخذ نہ منہ بالیمین سما لقطانہ منہ بل منہ الوطین کہ اگر یہ شخص مجھ پہ کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو میں اس کے سلسلے کو تباہ و برباد کر دوں گا اس کی شارخ کو کاٹ دوں گا اس آیت کو لے کر جو مسلمانوں کے علماء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں جن میں بہت بڑا نام ایک آتا ہے امام ابن قیم کا انہوں نے اس آیت کو لے کر یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تریسٹھ سال کی عمر میں تو یہ درمیانی جو نبوت کا عرصہ ہے وہ تیئیس سال بنتا ہے جی حضرت کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اور وہ نہ ہو تو مسلمان آئمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیئیس سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اور حضرت مسیحم علیہ سات نے اس بات کو اس جگہ پہ درج کیا ہے کہ اگر میں مفتری ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیتا میرا جو زمانہ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے تیئیس سال اس سے بڑھ چکا ہے ٹھیک تو جی۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں جھوٹا ہرگز نہیں بہت بہت شکریہ عبد النور صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاص سار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں